حضرت علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے قبیلے کے وفد میں شامل تھے انہوں نے فرمایا ہم لوگ اپنے علاقے سے روانہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور آپ کے پیچھے نماز ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کے کنارے سے ایک آدمی کو دیکھا کہ رکوع اور سجدہ صحیح نہیں ادا کر رہا تھا یعنی کمر سیدھی نہیں کر رہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو رکو اور سردے میں کمر سیدھی نہیں کرتا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 871